نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزن نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے